سامعین کرام دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتی ہے مگر ان کے اصل مشن کا نہ نام لیتی ہے نہ اس کے مطابق کام کرتی ہے عوام اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتی ہے اور ان کی شان میں منقبت بھی پڑتی ہے مگر کیا صرف اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت پڑھنے سے فائدہ ہوگا جب تک کہ ان کے اصل مشن کی بات نہ کی جائے ان کا اصل مشن کیا تھا یہی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کا رد کرنا اور نام لے لے کر ان کی نشاندہی کرنا تاکہ مسلمان ان کے فتنوں سے بچیں اور ان کے کلمہ نماز اور مسلمانوں کی اسی صورت سے دھوکہ نہ کھائیں ورنہ دیکھا جائے تو دیوبندی بھی نعت پڑھ لیا کرتے ہیں اور غیروں نے بھی اعلیٰ حضرت کی تعریف کی ہے یہاں تک کہ غیر مسلم شاعروں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں شعر بھی کہے ہیں تو بلا تشبیح و بلا تمزیل صرف تعریف کر لینا کافی نہیں بلکہ ان کے راستے کو اپنانا ضروری ہے سامعین کرام دعوت اسلامی میں عقیدے کی مضبوطی نظر نہیں آتی بلکہ اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی اکثریت عقیدے میں بہت نرم یا ڈھلمل ہوتی ہے کیونکہ اس کے امیر صاحب بھی دعوت اسلامی کے قیام کے تقریباً دس سال بعد تک عقیدے کے معاملے میں بہت کچے تھے چنانچہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کے امیر الیاس اختار صاحب سن عیسوی انیس سو چورانوے تک نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یعنی دعوت اسلامی قائم کرنے کے تقریباً دس سال بعد تک امیر صاحب خود ہی بھٹک رہے تھے انہیں یہ بھی خیال نہ ہوا کہ میرے مبلگین مجھے امیر اہل سنت کہتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ دوسرے سنی مجھے نجدی ایمان کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھ کر کیا سوچیں گے جبکہ میں نے اپنی خاص الخاص کتاب فیضان سنت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ نجدیوں وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نہ اس عنوان پر کوئی رسالہ لکھا نہ آئندہ لکھنے کا ارادہ ہے اس لیے میرے ماننے والے اور اس کے علاوہ دوسرے سنی مجھے نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھ کر یہ نہ سمجھیں گے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ان کے پیچھے نماز جائز ہے اس طرح کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کتنے غلط فہمی کا شکار ہوں گے سامعین کرام امیر صاحب خود ہی ڈھلمل مل تھے تو پھر یہ سب خیال انہیں کیوں آتا آئیے اب امیر صاحب کے مجدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی گواہی دعوت اسلامی ہند کے سابق نائب امیر حضرت مولانا فخر الدین رضوی صاحب قبلہ ناگپور کی زبانی سماعت فرمائیں اس کے پہلے جب میں دعوت اسلامی میں یہاں پر انڈیا میں نائب امیر کی حیثیت سے تھا اور اس وقت دعوت اسلامی کی تقریباً ساری ذمہ داریاں میرے ہی سر پر تھیں حضرت مفتی عبدالعلیم صاحب جو تھے تو سرپرست کی سے تھے اور جتنا بھی کام دعوت اسلامی کا اس وقت تھا تو تقریباً جو ہے مولانا شاکر کے بعد جو ہے اگر کوئی بھی ذمہ داری کا کہیں نیا اجتماع شروع کرنا ہے یا کہیں کسی شہر میں دعوت اسلامی کا کام ہے لوگ بلا رہے ہیں تو مجھے ہی جانا پڑتا تھا ایسی صورت میں اکثر و بیشتر مجھے مولانا الیاس قادری صاحب سے اس وقت بات چیت کرنے کا موقع آتا تھا اور اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ موبائل کا تو زمانہ نہیں تھا اس وقت آئی ایس ٹی کال کرنے کے لیے کم ریٹ میں رات میں بات چیت کرنے کے لیے کم ریٹ ہوا کرتے تھے اس لیے ہم لوگ جو ہے یہ ناگپور شہر میں ایک سٹی پوسٹ آفس ہے وہاں جا کر کم ریٹ میں بات چیت بہت دیر دیر تک گفتگو ہوتی رہتی تھی تو ان سے کبھی یہ نماز کے تعلق سے بھی بات چیت ہوئی ہے جو نجدی امام کے پیچھے وہاں جاتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے ہیں جب میں نے کہا بھائی آپ ان کی پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں میں نے سنا ادھر کیا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر دوسرے اور لوگ جو ہے وہ بولیں گے کہ ہم حضرت صاحب پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں تو بات چیت میں میں نے ان کو فون پر یہی سمجھایا تھا یہ بتایا تھا کہ بھائی ان کے پیچھے نماز کسی حال میں نہیں پڑھنا چاہیے اور ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں ایسے آتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتے ہیں تو اگر وہاں نہیں پڑھی اس وقت تو کون سی مصیبت آ جائے گی ایسے پھر آپ جو ہے تحریک کے امیر ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں آپ کی بات ماننے والے لوگ ہیں تو ایسے آدمی کو تو بالکل پڑھنا نہیں چاہیے آپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ پڑھیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ نماز ہو جاتی ہے تو آپ کا یہ مسئلہ دوسرے لوگوں کے لیے تو بڑا دلیل بن جائے گا کہ جو لوگ دعوت اسلامی ابھی آئی ہے اور سارے لوگ اس سے ابھی جو محبت کر کے جڑے ہوئے ہیں لوگ ان کے سامنے جب علماء اہل سنت تقریروں میں جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں کہ بھائی حج کرنے کے لیے آپ جا رہے ہو تو آپ اپنی نماز ان کے پیچھے نہ پڑھو نجدی اماموں کے پیچھے یہ جو وہاں کے امام ہیں وہ نجدی امام ہے اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اس لیے اپنی نماز اپنے طور پر پڑھنا چاہیے اور ان سب باتوں کو جب سمجھایا میں نے تقریباً یہ انیس سو چورانوے کی بات ہے یہ تو کافی دیر تک افام و تفیم و پیمائش ہوتی رہی اور اور بہت دیر کے بعد میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جو بول رہے ہیں اس پر غور و فکر کیا جائے گا اور ہم جو اپنے مبلزین ہیں ان کو بھی جو ہے اس طرح انہوں نے <coughs> بات چیت کی تھی اس کے بعد میں پھر کئی دو تین سالوں کے بعد میں نے سنا تھا کہ ابھی وہ ان کے پیچھے پڑھتے نہیں ہیں اور اپنی نماز پڑھتے ہیں وہ ایسا کچھ بعد میں خبر ملی تھی تو اصل میں کیا ہے معاملہ کہ یہ اپنی مرضی سے انہوں نے فیصلہ کیا یعنی علماء اہل سنت عام طور پر جو وہاں پر ان کا عمل ہے اس عمل سے ہٹ کر اپنے طور پر کچھ کرنے کا مزاج جو ہے اس وقت ایسا سمجھ میں آیا اگر جیسے علماء اہل سنت کی ابتدا ذہن میں رہتی ان کے اندر تو شروع سے ہی جو ہے وہ اپنے یہ فیصلہ کر لیتے کہ بھائی اتنے علماء جا رہے ہیں اور کوئی بھی ان کے پیچھے پڑتے بھی نہیں ہے جو اٹھک بیٹھک کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بات بھی ہمارے علماء نہیں بولتے ہیں تو پھر ان کو اس حساب سے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا لیکن معذر سامعین اگر اب بھی آپ کو یقین نہ آ رہا ہو تو آئیے اس کی تفصیل بہار شریعت کے مصنف خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین و شہزادے ممتاز الفقہ استاذ الاساتذہ محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یا المصطفیٰ قادری رضوی دامت برکات عالیہ کی زبانی سنیے جن کو خود دعوت اسلامی والوں نے بھی اپنی کتاب ٹی وی اور مووی کے صفحہ انتیس پر محدث کبیر لکھا ہے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ حضور محدث کبیر مدز اللہ علی پر جھوٹ کی تہمت باندھے یہ وہ عظیم اور مستند شخصیت ہے کہ اگر کوئی ان پر اس قسم کا الزام رکھے تو وہ خود عقل سے پیدل سمجھا جائے گا یہ ہم نہیں کہتے بلکہ یہ بھی دعوت اسلامی کی اسی کتاب ٹی وی اور مووی کے صفحہ تیس پر لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی ایسی الٹی عقل والوں کے شر سے امت کو بچائے جو ان علماء پر گناہ کا الزام لگائیں لہذا آئیے اب دنیا سنیت کی اسی عظیم و معتبر شخصیت کی زبانی امیر اہل طبیعت صاحب کی کہانی سماعت فرمائے انیس سو پچانوے میں میں زیارت ہرمین بجبین کے لیے اور رحمت اللہ بھائی وغیرہ کے ساتھ پہنچا تھا تو صبح چار بجے مولانا تشریف لائے سے ملنے ہوٹل کاٹی میں تو نماز کے بعد نماز فجر کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کچھ نصیحت کر دیجیے میں نے کہا نصیحتوں کا تو ویسے میں بھی محتاج ہوں مگر آپ نے مجھ سے کہہ دیا ہے تو میں چند باتیں جو ضروری ہیں وہ کہنا چاہتا ہوں باتیں تو کئی ایک ہیں مگر میں صرف تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک یہ کہ آپ نزدی اماموں کے پیچھے نماز کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ چیز شرحن تو جائز نہیں ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہاں میں گزشتہ رمضان تک تو ایسا کرتا تھا لیکن رمضان مبارک میں مولانا عبد الحلیم صاحب بھی میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھ کو منع کیا اور کہا کہ نماز ہوتی نہیں ہے تو جب سے میں پرہیز کرتا ہوں البتہ کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں تو نمازیوں کی شکل بنا کے میں بیٹھ جاتا ہوں نیت نہیں کرتا کل ہی کا واقعہ ہے کہ میں طباف کرنے گیا تھا تو ان کی اقامت ہو گئی میں دبا پورا کر کے بھاگنے لگا مگر مجھے راستہ نہیں ملا تو ایک جگہ میں معذوروں کی سی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا اور میں نے رکو اور سجدے وغیرہ معذوروں جیسے کیے تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ سب کیا تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کی نیت میں نماز نہ رہی ہو مگر دیکھنے والا کیا سمجھے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یقفن کہ جو آدمی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے کام نہ کرے جس سے تہمت کے راستے کھلیں تو آپ پر یہ تہمت آئے گی یا نہیں کہ آپ ان کے پیچھے نمازیوں کے طور پر تھے بھلے معذور کے انداز میں آپ بیٹھے ہوں تو میں نے کہا اس سے بھی آپ پرہیز کیجیے کیونکہ آپ یہ احتیاط کیوں نہیں کرتے کہ طواف مستحب کے لیے حرام سے اجتناب لازم ہے اور میں بھی طواف کو جاتا ہوں مگر میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ اذان ہونے والی ہے کہ نہیں اگر وہ اذان کا وقت قریب ہے تو میں اس وقت نہیں جاتا ان کی جماعت کے بعد جاتا ہوں یا میں صبح آٹھ بجے چلا جاتا ہوں طواف کر لیتا ہوں یا رات کو دس بجے جا کر کے میں جتنا ہوتا طواف کر لیتا ہوں تو اس میں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہو آپ یہ سب طریقہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے طواف تو محض مستحب ہے یہ طواف کسی محدود اور معین وقت کے لیے تو ہے نہیں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے سامعین کرام ٹی وی اور ریڈیو کے رد میں مضبوط دلائل سے بھرپور چار اردو اور ہندی زبان میں شائع ہوئے ہیں جن میں ثابت کیا گیا ہے کہ دعوت اسلامی نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ خود اپنی کتابوں اور اپنے امیر کی تعلیمات کے خلاف کھلے عام عمل کر رہی ہے بنارس میں ایک جگہ یہ پمفلٹ تقسیم ہوا اور ایک اختاری نے اس کو پڑھا تو پریشان ہو گیا پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی پڑھ کر جب اس سے سوال کرنا شروع کیا تو اس کے سینے میں درد اٹھا اور رات ہوتے ہوتے اس کی طبیعت ایسی بگڑی کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑا اس لیے کسی اتاری کو یہ پمفلٹ سنبھل کر دے پمفلٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل میں لکھیں ٹی وی پی ایف پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور اسی اسی بہتر پچہتر پچہتر پر ایس ایس ایم کر دیں مزید تفصیل اسی سی ڈی میں ایک ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے سامعین کرام علماء دین کی کیا فضیلت و اہمیت ہے یہ ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے بے شمار حدیثوں بلکہ قرآن پاک سے بھی علماء کی فضیلت ثابت ہے آئیے کچھ روایتیں سماعت فرمائے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء جنت کی کنجیاں ہیں اور انبیاء کے خلیفہ ہیں راوی نے کہا کہ انسان کنجی یعنی چابی نہیں ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا علم ہے جو جنتیوں کی کنجی ہے اور دلیل اس پر یہ ہے کہ جو شخص خواب دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں جنت کی کنجیاں ہیں تو اسے علم دین کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا تفسیر کبیر جلد ایک صفحہ دو سو بیاسی اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ علماء دنیا کے چراغ ہیں اور انبیاء کے جانشین ہیں اور میرے نیز دیگر انبیاء کے وارث ہیں کنز العمال جلد دس صفحہ ستہتر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں اور جب علماء انتقال کر جاتے ہیں تو مچھلیاں پانی میں قیامت تک ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں کنز العمال جلد دس صفحہ ستہتر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرضوان روایت ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ستر درجے ہے ہر درجے کے درمیان ستر سال گھوڑا دوڑانے کے برابر فرق ہے اور وہ اس لیے کہ شیطان لوگوں کے لیے بد مذہبی پیدا کرتا ہے تو عالم اسے دیکھ کر مٹا دیتا ہے اور عابد عبادت میں مشغول رہتا ہے ادھر متوجہ نہیں ہوتا اور نہ بد مذہبی کو پہچانتا ہے تفسیر کبیر جلد ایک صفحہ صفا دو سو پچہتر سامعین کرام کہنا یہ ہے کہ علماء دین انبیاء کے وارث ہیں اور ان سے سچی عقیدت و محبت میں دین و ایمان کی سلامتی ہے مگر دعوت اسلامی اپنے طرز عمل سے عوام اہل سنت کو علماء سے دور کر رہی ہے ہر جگہ صرف اپنے ڈھلمل اور خود ساختہ امیر اور جاہل مبلغوں کو پیش کر کے ساری دنیا میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں صرف اور صرف دعوت اسلامی کے مبلگوں کو پہچانے انہی کو دین کا محافظ سمجھیں اور جو کچھ یہ مبلغ کہیں اسی پر عمل کریں یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے علماء اہل سنت پر حملے ہو رہے ہیں انہیں مارا جا رہا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور توہین کی جا رہی ہے علماء کرام پر حملوں کی تفصیل آپ اسی سی ڈی کے ٹریک نمبر تین میں سن سکتے ہیں آئیے اب کبیر محد سے کبیر کی زبانی امیر اہل طبیعت صاحب سے دوسرا سوال اور اس کا جواب سنیے اب رہ گیا دوسرا معاملہ تو وہ یہ ہے کہ آپ کی تنظیم میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں سارے علماء سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں آخر ایسا کیوں تو کہنے لگے یہ پرچہ انہوں نے نکالا تقریباً چار یا ساڑھے چار انچ کا وہ پرچہ تھا اور بہت باریک قلم سے اس پر لکھا ہوا تھا اور ہری روشنائی سے چھپا تھا بہت باریک قلم تھا مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ایک لاکھ پچیس ہزار چھپوا کر کے تفصیل کیا ہے جس میں علماء کی فضیلتیں حدیثوں سے لکھی ہیں اور میں نے اس میں کچھ اپنا یہ کہا کہ علماء کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے تو میں نے کہا پھر کا ریزلٹ کیا نکلا کہ ریزلٹ تو میرے اختیار میں نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ بات تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک لنگے سر گھومنے والے کو اپنی تنظیم میں شامل کرتے ہیں تو اس کے سر پر ہری پگڑی چپکا دیتے ہیں اور وہ چپک جاتی ہے دن رات اس کے سر پہ چپکی رہتی ہے مگر علماء کی تقریم اس سے زیادہ لازم ہے اور علماء جو اس قابل ہیں کہ ان کی اقتدا کی جائے وہ دنیا سے ابھی مقبوض نہیں ہوئے ان سے بھی وہ بائیکاٹ رکھتے ہیں اس کام کے لیے ایک چھوٹا سا ساڑھے چار انچ کا یا چار انچ کا ایک کاٹ چھپوا کر کے ہاتھ نے بٹوا دیا تو اس کی اہمیت کیا ہوگی اور وہ بھی اتنا باریک ہوگا تو کون پڑے گا یہ اس لیے میں نے کہا کہ اتنا باریک تھا کہ مجھے بھی پڑھنے میں زحمت ہوئی تو عوام اس کو کیا پڑھیں گے آپ تو خواب کے لیے کتابیں چھاپتے ہیں تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس معاملے میں آپ نے یہ صرف چھپوانے کا فریضہ انجام دیا یا یہ ہے کہ لوگوں کو اس پر باقاعدہ عمل کرنے کی بھی ہدایات جاری کی اور لوگوں کو اپنی نجی مجلسوں میں اور اپنی تقریروں میں اس بات کی طرف متنوع کیا کہ نہیں یہ مجھے ابھی اطمینان نہیں میں نے کہا کہ اس پر آپ قابو پائیے کیونکہ آپ کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے کیا آپ اپنے لیے قیامت تک کی زندگی کی رجسٹری کرا کے آئے کیا نہیں نہیں تو میں نے کہا کہ پھر جب آپ مریں گے تو اس کے بعد یہ قوم جو علماء سے کٹ گئی شیطان کی جھولی میں نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی یہ مجھے آپ بتائیں کیونکہ علماء ہی لوگوں کو راہ حق پر قائم رکھ سکتے ہیں جیسے علماء سو آدمی کو گمراہ کرنے پر لگے رہتے ویسے علماء حق دین سے مربوط کرنے کے فرائض انجام دیتے تو آپ ان عوام کو جب اپنی علماء کی پوری جماعت سے برگشتہ کر چکے تو اب اس کے بعد وہ لوگ سوائے شیطان کی اطاعت کے کس کی اطاعت میں جائیں گے آپ کے پاس مجھے نہیں سمجھ میں آتا اس لیے آپ اس پر قابو پائیے ورنہ آپ سے مواخذہ ہوگا اللہ کے ہاں۔ اس سی ڈی کو آپ خود سنیں اور کاپی بنا کر زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں اس کی تقریروں کو انٹرنیٹ اور بلوٹوتھ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں اگر تیار سی ڈی ٹائٹل اور کور کے ساتھ چاہیے تو موبائل میں لکھیں ٹی سی ڈی اور اسی اسی بہتر پچہتر پچہتر پر ایس ایم ایس کر دیں ہندوستان سے باہر کے لوگ ایس ایم ایس نہ کریں بلکہ Albarakat at Hotmail dot com پر ای میل کریں سامعین کرام اگر کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو ہم نہیں کہتے کہ اسے بیان نہ کیا جائے لیکن اس سے غلط فائدہ اٹھا کر اگر کوئی شخص خود کو خصوصاً ایک جاہل و فاسق کو ساری دنیا کے سنیوں کا امیر بنانے چلے اور ایک بھٹکی ہوئی تنظیم کو مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کرے تو یہ حرکت یقیناً نامناسب بلکہ سخت نقصان دے اور قابل مذمت ہوگی دیوبندیوں نے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے اوقات کے ذریعے خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی تھی ان کے نت نئے انوکھے خواب کے رد میں علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی جن میں ایک مشہور کتاب خوابوں کی بارات ہے جو صدر آل انڈیا سنی جمیت العلماء ممبئی حضرت مولانا منصور علی قادری رضوی صاحب قبلہ نے لکھی ہے اس کی تفصیل آپ مولانا منصور علی قادری صاحب قبلہ کی زبانی اگلی سیڑھی میں سماعت فرمائیں گے کہنا یہ ہے کہ اگر خوابوں ہی پر دین کی بنیاد رکھ دی جائے تو دین اسلام کا تو اللہ ہی حافظ ہے دعوت اسلامی کے عجیب و غریب اور ناپاک خوابوں کا مکمل آپریشن اس سی ڈی کے اگلے ایڈیشن نمبر دو میں پیش کیا جائے گا آئیے اب حضور محدث سے کبیر مدد اللہ العلی کی زبانی امیر اہل طبیعت صاحب سے تیسرا سوال اور اس کا جواب سماج فرمائیں تیسری بات میں نے ان سے یہ کہی کہ آپ کے بارے میں اتنے مبشرات اور خواب اور بیداری کے معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں جو میں نے آج تک کسی اور بزرگ کے بارے میں نہیں پڑھا نہ میں نے اعلی حضرت کے بارے میں اتنا پڑھا اور نہ میں نے اتنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مبشرات پڑھے جتنے مبشرات آپ کے بارے میں ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کا درجہ بڑے بڑے بزرگوں پر بھی بڑھ گیا ہے یا کیا معاملہ ہے اللہ بے جانے میں نے اس سلسلے میں ان سے یہ بھی کہا کہ آپ کے چاہنے والے کپڑا بیچ رہے ہیں دکان پر اور بیچتے بیچتے اپنے بغل میں جو زائد میں دیکھا تو رسول پاک آپ کو گود میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں میں نے کہا کہ یہ ایک کپڑا بیچتے ہوئے شخص کو چندی بیچتے ہوئے شخص کو اس حال میں رسول پاک کی زیارت ہو گئی اور آپ کو اپنی گود میں لیے ہیں یا سینے سے لگائے ہوئے ہیں یا آپ کو دعائیں دے رہے ہیں وغیرہ اسی طرح کوئی سائیکل پہ چلا جا رہا ہے اچانک زیارت ہو گئی سرکار اور فرمایا دیکھ الیاس کا دامن مت چھوڑنا یہ بات میری سمجھ سے بالا خواب ایسے ایسے کہ ویسے خواب اقلن بھی مستقبل معلوم ہوتے یہ خواب لوگ بیان کرتے ہیں آپ اس پر قابو کیوں نہیں پاتے میں کہ مسلمان لوگ لوگ مجھ سے بات کہتے ہیں تو میں اس کو کیسے انکار کر دوں کہ یہ جھوٹ بولا ہے میں نے کہا تب مجھ سے ایک حدیث شریف سن بخاری شریف کتاب العلم باب بسمل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی حدیثیں ذکر کی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی ایک حدیث ہے رسول پاک سے انہوں نے روایت کی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اسی میں ہے سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے مگر ایک روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی جس میں یہ لفظ ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وحانی منام فقط رحانی احان جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھ کو دیکھا کہ میں شیطان علائے تمزلوں کی اس لیے کہ شیطان میرا روح نہیں دھار سکتا ومن کا ذبح علیہ متحمدن فلیت نار اور جو میری طرف جھوٹ بات منسوخ کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اب میں یہاں آپ سے صرف یہ ایک بات پوچھتا ہوں کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے یقیناً مجھے کو دیکھا یہ جملہ اور اس کے ساتھ من کا ذبح علیہ متحمدن فلی یہ سب ہوا مقدہ کہ جو جھوٹھی بات میری طرف منسوخ کرے جہنم میں ٹھکانا بنا دے ان دونوں جملوں میں ربط کیا اس کے علاوہ کوئی ربط نہیں ہو سکتا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ بیداری میں جھوٹی بات منسوخ کرنا میری طرف بیداری کے معاملات کو یہ تو حرام ہے کبیرہ ہے قریب بکف ہے لیکن یہ کہ خواب بھی اگر جھوٹا حضور کی طرف کوئی منسوخ کرے تو وہ بھی جہنم میں جانے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے تو جب عجیب و غریب خواب آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کے خواب میں کبھی آدمی کا نام تک نہیں ذکر ہوتا ایک اسلامی بھائی نے خواب دیکھا ایک دینی بھائی نے خواب دیکھا ایک مدنی نے خواب دیکھا یہ کیا کہ تحقیق بھی آدمی نہ کر سکے ایک مجہول شخص کی روایت کہاں معتبر ہے آپ کیوں نہیں اس اسلامی بھائی کا نام پیش کرتے تاکہ ہم سمجھے کہ وہ کس کس جگہ کا رہنے والا کیسا ہے کس نماز کا آدمی ہے آدمی صحیح ہے کہ غلط ہے پھر اس طرح سے آپ لوگوں پر دباؤ ڈال کر کچھ چیزیں بھی لکھواتے ہیں اور خود اپنے قلم سے بھی آپ نے پیدان سنت میں بہت سے خواب ایسے لکھے تو اس بنا پر میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں آپ کے لیے کوئی رائے جواز ہو یہ اپنے قلم سے اپنی تعریف کا پل باندھ رہا ہے اور وہ بھی ایک ناجائز راستے سے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے شر سے بچا یہ میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ قابل اعتراض باتیں ہیں یہ زیادہ اہم جو تھی وہ میں نے آپ سے ذکر کر دی اور باقی کبھی دوسری ملاقات ہوگی تو اس کا بھی میں ذکر مطالبے پر یہ نصیحت میں ذکر کر دیا اب تک میں نے دیکھا نہیں کہ میری اس نصیحت کا ان کے اوپر کچھ اثر پڑا ہو ہاں یہ اثر ضرور دیکھا کہ ان کی کسی حرکت کی شناخت کا بیان کسی عالم نے اگر کر دیا تو اس کی مخالفت پر کمر بدہ ہو گئے اور باقاعدہ اس کے خلاف اسکیمیں بنانے لگے ان کے ماننے والے گنڈا گردی پر مار پیٹ پر آمادہ ہو گئے کتنے علماء کو پیٹا اور کتنے علماء کی کے ساتھ انہوں نے ایسی بےحودیاں کی کہ جس سے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے علم کی احانت کی اب ایسی صورت میں ان کے اوپر کیا اس فتوے کا جو فقہ نے لکھا کہ جس نے عالم کی احانت کی وہ کافر ہو جاتا ہے کیا اسی طرف کوئی مراجعت کا راستہ نہیں نکلتا اس کے اوپر قابو پانے کے لیے ان کے تبلیغ کے سارے راستے بند ہو گئے اسی طرح مبشرات کا معاملہ ان کے اور زیادہ میری نصیحت کے بعد بڑھ گیا اور اتنے مبشرات ہو گئے کہ اب وہ تباتر سے بھی بڑھ کر کے مجھولات کثیرہ کا ایک اجتماع ہو گیا اور یہ سب کے سب موضوعات ہیں ان کو ان کی کوئی سند ہی نہیں ملتی ہے اور وہ اس میں بھی اضافہ ہو گیا اب اللہ بہتر جانے کہ وہ اور کیا کرتے ہیں اب نمائش کا یہ حال ان کے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک کار کھڑی ہوئی تھی مسجد نبی شریف سے کچھ فاصلے پر تو آپ گئے اس کار کا ٹائر چومنے لگے کہ اس پہ مدینے کی مٹی لگی ہوئی ہے میں نے کہا کہ جتنا راستہ انہوں نے طے کیا وہ مدینے کی مٹی نہیں تھی اس کار تک گئے تھے جو ٹائر چومنے کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کوئی حاجی بھی نہیں ملا ان کو کہ اس کے پاؤں کو چاٹ لیں ذرا سا جو وہ بھی تو مدینے کی مٹی میں لگا ہوا ہے اس کا جوتا ہی ذرا سا بوسا دے لیتے کہ اس پر دھول ہے مدینے کی غبار المدینہ لکل دا پڑھ کر کے اس کو ذرا چوم لیا ہوتا ٹائر اس لیے چوما تاکہ نمائش ہو جائے یہی تو سمجھا جائے گا تو اس طریقے کے حالات بڑھتے ہی جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت دے اور ان کے چاہنے والوں کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت بتائے سامعین کرام اس سی ڈی کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو یہ سی ڈی نمبر ایک ہے جس میں نوری نسبت سے چودہ ٹریک ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی اگلی سی ڈی میں قادری نسبت سے گیارہ نئے ٹریک یعنی رسمی نسبت سے کل پچیس ٹریک ہوں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ دعوت اسلامی اہل سنت کے اکابر علماء اور عوام کو اس عمل سے روک رہی ہے جس کا حکم حدیث میں موجود ہے اور خود وہ کام کر رہی ہے جس کی حدیث میں سختی سے ممانعت ہے اس لیے سی ڈی نمبر دو حاصل کرنا نہ بھولیں اس کے لیے موبائل میں لکھیں ٹی سی ڈی اور اسی اسی بہتر پچہتر پچہتر پر ایس ایم ایس کر دیں ہندوستان سے باہر کے لوگ ایس ایم ایس نہ کریں بلکہ ٹی سی ڈی لکھ کر Albarakat at Hotmail dot com پر ای میل کر دیں موبائل نمبر دوبارہ سنیں eight zero eight zero seven two seven five seven five email کی spelling A L B A R K A T Albarakat at Hotmail dot com یہ تفصیل اسی سی ڈی میں ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے سامعین کرام چار جولائی دو ہزار دس کو بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ کی سرپرستی میں شرعی کونسل آف انڈیا کا سیمینار منعقد ہوا جس میں اہم مسائل پر مفتیان کرام اور مشائق اعظام کی اتفاق رائے سے فیصلے ہوئے ٹی وی اور مووی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان میں نظر آنے والی صورتیں تصویر ہی ہیں ان کا دیکھنا دکھانا اور تصویر کے ساتھ پروگرام نشر کرنا ناجائز و گناہ ہے اس میں حاجت شرعی کا سہارا لینا غلط ہے کیونکہ ہم تبلیغ دین کے لیے اپنی بات تصویر کے بغیر ساری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک شریعت کی باتیں آواز کے ذریعے پہنچتی ہیں جس میں تصویر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تو پھر اس کی حاجت کہاں پائی جاتی ہے اسی طرح تصویر کے بغیر انٹرنیٹ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے تمام مفتیوں کا اس پر اتفاق ہوا کہ ٹی وی کے معاملے میں حاجت شرعی نہیں پائی جاتی لہذا مووی بنانے اور دیکھنے کی اجازت نہیں اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ دین میں برائی اور خرابی کو دور کرنا فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے اس لیے مووی کے حرام ہی کا حکم رہے گا ٹی وی میں ننگی تصویریں ناچ گانے بےحدہ ڈرامے بھجن پوجا پاٹ اور کفر و شرک پر مبنی سینکڑوں پروگرام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گناہوں اور بے حیائیوں کا سیلاب آ گیا ہے اور لوگوں کا دین و ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا ہے لہذا اس کے نقصان کو روکنے اور پیغام اعلیٰ حضرت گھر گھر پہنچانے کے لیے حضور تاج شریعہ کی اجازت سے جماعت رضا مصطفیٰ کے زیر اہتمام رضا آڈیو چینل شروع کیا گیا ہے جس میں صرف آواز ہوتی ہے اس کے لیے خاص اسپیکر باکس گھروں میں لگائے جاتے ہیں جس شہر میں رضا چینل شروع کرنا ہو وہاں ایک کمپیوٹر سسٹم قائم کیا جاتا ہے جو انٹرنیٹ سے رضا چینل کا پروگرام لے کر مسلسل نشر کرتا رہتا ہے یہ پروگرام کیبل یعنی تار کے ذریعے شہر کے ہر گھر میں موجود اسپیکر باکس تک پہنچتا ہے جو نہایت صاف اور دلکش آواز میں سنائی دیتا ہے رضا چینل کا پروگرام روزانہ صبح صادق سے شروع ہو کر رات ساڑھے گیارہ بجے تک جاری رہتا ہے جس میں پانچ وقت کی اذانیں نعت و منقبر سلاۃ و سلام مناجات شجرا تلاوت قرآن مجید ماں ترجمہ کنزور ایمان اور شرعی مسائل و معلومات پر مشتمل بے شمار تقریریں پیش کی جاتی ہیں جن میں بالخصوص حضور تاج الشریعہ حضور محدث کبیر داماد تاج الشریعہ مفتی شعر رضا نعیمی مولانا